عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجد کی طرف ایک فوج بھیجی تو اس نے بہت ساری غنیمت حاصل کی اور جلد ہی لوٹ آئی جنگ میں نہ جانے والوں میں سے ایک نے کہا میں نے اس فوج سے بہتر کوئی فوج نہیں دیکھی جو اس فوج سے زیادہ جلد لوٹ آنے والی اور زیادہ مال غنیمت لے کر آنے والی ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو ایک ایسے لوگوں کی جماعت نہ بتاؤں جو زیادہ غنیمت والی اور جلد واپس آ جانے والی ہو یہ وہ لوگ ہیں جو نماز فجر میں حاضر ہوتے ہیں پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں یہاں تک کہ سورج نکل آتا ہے یہ لوگ ان سے جلد لوٹ آنے والے اور ان سے زیادہ مال غنیمت لانے والے ہیں جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار پانچ سو اکسٹھ یہ حدیث ضعیف ہے